بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زهزع عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور محترم بزرگوں دوستوں اور بھائیوں اللہ حضر شاہ نے ہم سب کو اس دنیا میں مختصر سا زمانہ دے کر بھیجا ہے اتنا چھوٹا سا اور مختصر زمانہ ہے کہ کسی آدمی کو یہ پوچھو کہ کتنے سال تو دنیا میں رہے گا تو وہ کہے گا مجھے معلوم نہیں اور اپنی زندگی کے جتنے سال بیت چکے ہیں اس کو آدمی اگر سوچتا ہے اور غور کرتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ایک خواب تھا جو پورا ہو گیا پچاس سال کی عمر ہوئی ساٹھ سال کی عمر ہوئی لیکن آدمی اپنے ماضی کو سوچتا ہے تو یاد آتا ہے کہ ابھی یار کل تو بچے تھے کل تو شادی کی باتیں کر رہے تھے اور آج کیا ہے نانا دادا بن گئے اور دنیا سے جانے کا وقت آ گیا اتنی مختصر سی زندگی لے کر آدمی اس دنیا میں آیا ہے اور اس دنیا میں اللہ دل شان ہونے اس انسان کے لیے ساری چیزیں بنا دی ہیں زمین بھی بنا دی آسمان بنا دیا سورج چاند ستارے دریا پہاڑ پھر آدمی کیا کھائے گا کیا پیے گا کہاں رہے گا وہ ساری چیزیں اب تعالی شاہ نے اپنے ذمے لے لی اس انسان کو دنیا میں سب کچھ دے کر اللہ نے بھیجا اور موت کے وقت میں جہاں موت آئے گی اب اس دنیا سے چلا جائے لیکن اسے کہتے ہیں انتقال موت کا دوسرا نام جو عام طور پر زبانوں میں کہتے ہیں انتقال ہو گیا انتقال کہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانے کا نام ایک آدمی انکلیشور میں رہتا تھا بمبئی چلا گیا ایک آدمی بمبئی میں رہتا تھا سعودیہ چلا گیا ایک آدمی سعودیہ رہتا تھا انگلینڈ چلا گیا وطن اس نے بدل دیا اور یہاں سے چلا گیا ساری دنیا اس بات کو جانتی ہے کہ آدمی ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جاتا ہے تو اس سے اس کی حاجتیں ختم نہیں ہو جاتی پیاس یہاں یہاں پانولی میں بھی لگتی تھی اور پیاس بمبئی میں بھی لگے گی بھوک یہاں بھی لگتی تھی بھوک بمبئی میں بھی لگے گی سردی یہاں بھی لگتی تھی سردی سعودیہ میں جا کر جائے گا تو بھی لگے گی ضرورتیں تو اس کے ساتھ لگی رہتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ آدمی منتقل ہو جائے فرق اتنا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں جو اس کے انتظام کی لائن کی ہوتی ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے مکان جس مکان میں رہتا تھا وہ پیچھے رہ گیا جس ملک چھوڑے گا تو جس گاڑی میں یہاں چلتا پھرتا تھا وہ گاڑی پیچھے رہ جائے گی ایسے موت کا دوسرا نام ہے انتقال کہ آدمی ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں چلا گیا شیطان عام طور پر اور انسانوں کو یہ دھوکا ہوتا ہے کہ صاحب مر گئے تو سب کچھ ختم ہو گیا کا یہ دھوکہ ہے بہت بڑا موت ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کا نام ضرورتیں بڑھ جائے گی پیاس یہاں لگتی تھی وہاں بہت بڑی پیاس لگے گی بھوک یہاں لگتی تھی وہاں بہت بڑی بھوک لگے گی سردی یہاں لگتی تھی وہاں کی سردی بڑی خطرناک گرمی یہاں لگتی تھی وہاں کی جہنم کی جو آگ کی گرمی ہے وہ اس دنیا کی آگ کے مقابلے میں ستر گنا زیادہ ہے تو ضرورتیں بڑھ گئی فرق صرف اتنا ہے کہ اس دنیا میں انسان کو اللہ نے انتظام کی طاقت ضرورت بھی دی ہے اور انتظام کی طاقت بھی دی موت کے بعد میں آدمی کے پاس میں ضرورتیں بڑھ جائے گی انتظامی طاقت نہیں ہوگی اب اللہ دل شانوں کے پاس جب بندہ پہنچے گا تو اللہ کی طرف سے اس ہر بندے سے کہا جائے گا کہ تو نے اپنے آپ کو کتنا بنایا ہے اس دنیا میں آنے کا موضوع جو انسان کا ہے اللہ نے بھیجا ہے یہ بندے کو بننے کے لیے بھیجا ہے کتنا بنا ہے دھوکہ یہ ہو جاتا ہے کہ آدمی چیزوں کے بننے کو نادان یہ سمجھتا ہے کہ میں بن گیا ہوں کچا مکان تھا پکا ہو گیا بنا مکان لیکن آدمی سمجھتا ہے میں بن گیا ہوں سیدھے سادے کپڑے پہنتا تھا بہت اپ ٹو ڈیٹ کپڑے پہننے لگا یہ سمجھتا ہے میں بن گیا ہاں، یہ نہیں بنا کپڑے بنے سائیکل تھی اس سائیکل سے اسکوٹر پر چلا گیا اسکوٹر سے کار پر چلا گیا یہ سمجھتا ہے میں بن گیا میں تو نہیں بنا بھائی یہ تو کار بنی اللہ ہر بندے سے یہ کہیں گے کہ بندے تو نے اپنے آپ کو کتنا بنا کر میرے پاس لایا ہے تیرے دل میں کیا بنا ہے ایمان بنا ہے تقوا بنا ہے تہارت بنی ہے توکل بنا ہے اللہ کا خوف بنا ہے امانت بنی ہے کیا بنا ہے تیرے دل میں بننے کے لیے محنت اب جو بنا ہے اس کو بھاؤ ملے گا پورا دنیا میں بنی ہوئی چیز کا بھاؤ بہت ملتا ہے کیری برابر پکی ہے اس کا بھاؤ ملے گا سیب برابر پکا ہے اس کا بھاؤ ملے گا کرتا اس کا آپ نے برابر سیا ہے اس کی پوری مزدوری ملے گی کپڑا اچھا تیار ہوا ہے اس کپڑے کی قیمت ملے گی جو چیز بنی ہوئی ہوتی ہے مارکیٹ میں اس کا بھاؤ ہوتا ہے اور اس کی پذیرائی ہوتی جو چیز ادھوری ہوتی ہے اس کا بھاؤ نہیں ہوتا یا نہیں بنی تو پھر وہ کسی کام کی نہیں ہوتی ایسے جو انسان بن کے جاتا ہے اللہ کے پاس میں اس کو بہت بڑی جنت اللہ دیں گے اور جو بن کر نہیں گیا ہے خالی اتنا نہیں ہے کہ اس کی جنت اس کو نہیں ملے گی بلکہ چونکہ اللہ نے سارا نظام اس کے لیے کیا اور اس نے اپنے آپ کو نہیں بنایا اس پر یہ بہت بڑی مصیبت اور بہت بڑے عذاب کا شکار ہوگا چاہے کوئی بھی بادشاہ ہو وزیر ہو مالدار ہو گورا ہو کالا ہو یہاں تک کہ نبی کا باپ ہو یا نبی کا بیٹا ہو یا نبی کی بیوی جس نے اپنے آپ کو نہیں بنایا اس کو بھاؤ تو کیا ملے گا بہت بڑے عذاب کا شکار ہو جائے گا اللہ نے ہر انسان کو اس دنیا میں اندر کے اعتبار سے بننے کے لیے بھیجا ہے اور قیامت کے دن ہر ایک سے پوچھا جائے گا کتنا بن کر تو آیا کتنا پیچھے چھوڑ کر آیا یہ نہیں کتنا بن کر کے آیا اب بننے کے لیے اللہ نے دنیا میں نظام رکھے ہر چیز کے نظام کہ ایک چیز کہاں بنے گی بھائی گیہوں کا دانا چاول کا دانا مکائی کا دانا تویر مگ کا دانا جس کے بننے کی جگہ کھیت ہے گیہوں بنتا ہے کھیت میں کھیت کے باہر یہ نہیں بنے گا لیکن چلے گا کہاں ان کا چلے گا یہ مارکیٹ میں گودا مارکیٹ میں چلے گا منڈی میں چلے گا اور گھروں میں چلے گا کار کی بننے کی جگہ کمپنی ہے فیکٹری فیکٹری میں یہ کار بنے گی چلے گی ان کا روڈ پر چلے گی کپڑا بنے گا میل میں چلے گا انسانوں کے بدن پر ہر چیز کے بننے کی اللہ نے جگہ بنائی ہے وہاں پر وہ چیز بنا کرتی ہے وہاں سے ہٹ گیا نہیں بنے گی روٹی بنتی ہے تنور میں تنور میں جو روٹی نہیں بنی باہر باہر نکل کر کے نہیں بن سکتی اس کے بننے کی جگہ وہ ہے ایسے یہ انسان ہے اس انسان کے بننے کی جگہ اللہ نے اس انسان کو کہا تو بن اور بن کر آنا ہے تجھے ایمان لانا ہے تجھے تقوی لانا ہے تجھے تہارت لانی ہے تجھے اللہ کا تعلق لانا ہے تجھے اندر میں ہمدردی لانی ہے تیرے اندر میں یہ یہ صفات چاہیے یہ صفات تیرے اندر میں آ گئے تو چاہے تو پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے اور چاہے تو جھوپڑے میں رہتا ہے اور چاہے تو چارا چنا کھا کر زندگی گزارتا ہے بنا ہوا ہے اللہ کیا تیرا بہت بڑا بھاؤ ہے دنیا میں رہے گا وہاں تک تیرا تیری بہت عزت ہے اور دنیا سے جائے گا تو اللہ بہت بڑا بھاؤ دیں گے لیکن اس انسان کو بننے کے اعتبار سے ایک تو جسمانی اعتبار سے بننا ہے صاحب میرا ہاتھ بن جائے میرے پاؤں بن جائے میری آنکھیں بن جائے میرا کان بن جائے میری زبان بن جائے جسمانی اعتبار سے بننے کی جگہ بندے کی ماں کا پیٹ روحانی اعتبار سے اللہ نے اس سے بننے کا مطالبہ رکھا ہے تو اس کے بننے کے لیے اللہ نے مسجد کو دیا ہے مسجد انسانوں کے بننے کی جگہ ہے مسجد میں انسان کا تقوا بنے گا مسجد میں انسان کے اندر میں تہارت آئے گی مسجد میں اللہ کا توکل پیدا ہوگا اس نے فرمایا خیر البقائے المساجد زمین میں زمین کی جتنی جگہ ہیں ان جگہوں میں سب سے بہترین جو جگہ ہے یہ مسجد مسجد میں آدمی بنے گا مسجد میں تقوی بنے گا مسجد میں تہارت بنے گی مسجد میں اللہ کا تعلق بنے گا مسجد آدمی کے صفات کے اعتبار سے بننے کی جگہ بننے کی جگہ آدمی نے چھوڑ دی تو بگڑنے کے لیے کوئی لمبے اسباب نہیں چاہیے خود بخود بگڑ جائے گا اس لیے کہ بگاڑنے کے لیے دنیا میں کوئی کالج نہیں ہوتی بگاڑنے کے لیے دنیا میں کوئی مدرسہ نہیں ہوتا گالی سکھانے کے لیے آپ کو کوئی اسکول نہیں ملے گا چوری سکھانے کے لیے کوئی اسکول نہیں ملے گا لڑائی جھگڑے کے لیے کوئی اسکول نہیں ملے گا صحیح مدرسہ چھوڑ دو خود بخود بچہ بن جائے گا گالی بولنے والا بن جائے گا ایسے آدمی کے بننے کے لیے مسجد دی کہ اس مسجد کے راستے سے آدمی بنے گا اور یہ اتنا بنے گا کہ اللہ نے جو بننا ہے اس کو کہا ہے وہ اس کی زندگی میں آئے اس کے لیے میرے بھائیوں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آدمی بنے میں اپنا سوچوں آپ اپنا سوچو اور یہ سوچو میں کتنا بنا ہوا ہوں اپنی ذات کے اعتبار سے میرے اندر میں ایمان کتنا ہے میرے اندر میں تقوا کتنا ہے میرے اندر میں توکل کتنا ہے میرے اندر میں اللہ کا خوف کتنا ہے میرے اندر میں لوگوں کے ساتھ بھلائی کا جذبہ کتنا ہے میرے اندر میں لوگوں کو معاف کرنے کا جذبہ کتنا ہے میرے اندر میں محتاج کو کھلانے کا جذبہ کتنا ہے میں کتنا بنا ہوا ہوں اب یہ بننا جو ہے اس کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مسجد کے راستے سے جوڑا ہے اس لیے سب سے پہلا کیا ہے کہ اب مسجد کے راستے اللہ کے نبی نے جو بنیاد ڈالی ہے اور جو سمجھایا ہے وہ صحابہ کو پہلے دن سے عملوں کا بھاؤ بتایا ہے اعمال کا بھاؤ یہ انسان کی فطری چیز ہے کہ کسی بھی چیز کے نفے کو سنتا ہے طبیعت لپکتی ہے اس کی طرف چلتی ہے اس کی طرف جس چیز کے نفے کو بھی سنے گا طبیعت چلے گی اس لیے آپ دنیا والوں کو دیکھ رہے ہیں کہ دنیا والے کسی چیز کو چلانا چاہتے ہیں کہ صاحب اس کو دنیا میں لانا ہے اور اس کو عام کرنا ہے تو ایڈورٹائز شروع ہو جاتی ہے یہ کوکر ہے اور اس کوکر میں یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے یہ گاڑی ہے اتنے کتنے لاکھ کے نہیں بتائے گا اس گاڑی میں گھیر ایسا ہے پھلا ایسا ہے پھلا ایسا ہے اس کے فضائل بتائے جائیں گے ایسے انبیاء کرام علیہ وسلاۃ والسلام فضائل کا علم لے کر آئے انسان فضائل کو فضائل کسے کہتے ہیں اعمال کے بھاؤ کو یہ جب سنتا ہے تو طبیعت اس پر چلتی اس پر چلے اس لیے گھر میں جس چیز کا تذکرہ زیادہ ہوگا جس چیزوں کو بولا جائے گا وہ چیزیں گھر میں رائج ہوگی مسلمان کے گھر میں اگر دی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کا تذکرہ ہے نماز پڑھنے پر کیا ملے گا روزہ رکھنے پر کیا ملے گا سبحان اللہ کہنے پر کیا ملے گا ایک بچے ایک ایک آدمی کو پانی پلانے پر کیا ملے گا قرآن شریف کی تلاوت کرنے پر کیا ملے گا ماں باپ کی خدمت پر کرنے پر کیا ملے گا اگر یہ اعمال کے تذکرے گھر میں ہیں تو ان بچوں کی زندگیوں میں اعمال کا شوق پیدا ہو اور اگر یہ گھروں میں تذکرے نکل گئے گھروں سے دین کے تذکرے اعمال کے نفع گھر سے نکل گئے تو پھر دنیا کے تذکرے اور دنیا کے فضائل کے لیے کوئی تقریر نہیں کرنی پڑے گی وہ تو آٹومیٹک دیکھے گا بچہ پھر گھر میں سب کچھ آئے گا جہاں دین نکلا ایک بات یاد رکھو جہاں دین نکلا اور جہاں دین کے تذکرے گھر میں سے نکلے تو دنیا کے تذکرے آنے شروع ہو جائیں گے چیزوں کے تذکرے آنے شروع ہو جائیں گے پھر بازار کے تذکرے گھروں میں آنے شروع ہو جائیں گے اور بازار کے تذکرہ آئے تو بازار کی مارکیٹ کی چیزیں گھروں میں آئے گی بازار کی مارکیٹ کی چیزیں کیا ہے جیسے میں نے نماز کہا کہ مسجد کہا مسجد کی چیز کیا ہے تقوا ہے مسجد کی چیز کیا ہے تہارت ہے مسجد کی چیز کیا ہے اللہ کی ذات سے محبت ہے مسجد کی چیز کیا ہے اللہ کے رسول سے محبت ہے مسجد کی چیز کیا ہے اللہ کے دوستوں سے محبت ہے یہ مسجد سے آیا کرتی ہے بازار اگر مسجد سے تعلق ٹوٹا تو آٹومیٹک کرنا نہیں پڑتا بازار سے ہو جائے گا بازار کی چیزیں پھر گھروں میں آئے گی بازار کی چیزوں سے مراد کھانے پینے کی نہیں کہہ رہا ہوں میں بازار کیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلاط والسلام نے فرمایا شر البقائے السواق بدترین تمام دنیا کی جگہوں میں بدترین جگہ جو ہے وہ بازار ہے بازار میں کیا ہے ان کا بازار میں نفاق ہے بازار میں دھوکہ ہے بازار میں عزتوں کا نیلام ہے بازار میں بے حیائی ہے بازار میں ساری مصیبتیں اور ساری تکلیفیں بازار میں ہیں مسجد والے اعمال اور مسجد کے فضائل اعمال کے فضائل گھروں سے نکل گئے تو یہ بازار کی چیزیں گھر میں آئے گی اب ہر گھر میں کپڑے کا تذکرہ ہے ہر گھر میں مال کا تذکرہ ہے ہر گھر میں پیسے کا تذکرہ ہے جب بھی میاں بیوی بی بیٹھے تو ماں اور بچے بیٹھے تو باپ اور بیٹا بیٹھے تو دو بہنیں بیٹھے تو کھالا آوے تو کیا ہے ان کا جب امال کا تذکرہ گھر میں نہیں ہے تو پھر چیزوں کا تذکرہ چوبیس گھنٹے وہی چل رہا پھر اس میں حسد شروع ہو جائے گا فلانی نے یہ کیا فلانی نے یہ کیا اس میں پھر غیبت شروع ہو جائے گی تجسس شروع ہو جائے گا اور یہ گھر جو جنت کا نمونہ تھا یہ جہنم کا نمونہ بن جائے گا اس لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے ہمارے گھر میں ہمارے گھر میں اعمال کے فضائل شروع ہو یہ چیزوں کے نکالنا کہ صاحب میرے گھر میں سے میرے بچوں میں بے نماز ہے میری بیوی میں حیا نہیں ہے میری بیوی میں پردہ نہیں ہے اور صاحب میرے گھر میں بس آپس میں گالم گلوچ ہے میرے گھر میں یہ ہے میرے گھر میں یہ ہے جس آدمی کو کہو گے وہی شکایت کرے گا وہ صاحب چھوکرے کہنا نہیں مانتے بیوی کا مسئلہ ایسا ہے پڑوسی آتے ہیں تو یہ ہوتا ہے دونوں بیٹے ہیں تو دونوں لڑتے ہیں آپس میں اب پورا گھر ماں باپ کے لیے مصیبت بنا ہوا ہے اب وہ چاہتا ہے میرے گھر سے یہ بلائے نکلے خیر آئے بھلائے آئے کیسے آئے گی نادان کیا سمجھتے ہیں کہ صاحب گھر کے اندر سے دو بھائی لڑتے ہو تو سختی سے ان کو ڈانٹو کیوں لڑتا ہے کوئی جیبت کرے تو زور سے دبا کر کے مارو یہ راستہ نہیں ہمیشہ ایک بات یاد رکھو گھر میں اندھیرا ہے اندھیرے کو پستول دکھاؤ تو جائے گا نہیں اندھیرے کو ڈنڈا دکھاؤ تو جائے گا نہیں اندھیرے کے سامنے تقریر کرو چلا جا بابا چلا جا بابا خوشامد کرتا ہو اندھیرے چلا جا نہیں جائے وہ نہیں جایا کرتا ایسا اندھیرے کو دور کرنا ہے کہ اندھیرے کو دور کرنے کا راستہ کیا ہے مون بتی جلا دو لائٹ ہے بٹن آن کر دو جہاں روشنی آئی اندھیرا نکلا سیدھے سادہ سمپل طریقہ ہے اسی طریقے سے جہاں دین آئے گا جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا علم آئے گا آپ والی احادیث آئے گی آپ والی باتوں کا تذکرہ آئے گا یہ ساری چیزیں گھروں سے نکلے گی آٹومیٹک چھوٹے چھوٹے بچے جن کی زبانوں پر ننگے انسانوں کے گانے تھے وہ چھوٹے چھوٹے بچے دعائیں پڑھ رہے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بچے رات کو اٹھ کر کے مجھے یاد ہے بہت بہت سال ہو گئے میری بچی جو دو دو نمبر کی تھی بہت چھوٹی تھی ایک مرتبہ گھر پر بیٹھے تھے دونوں بچیاں کہ ایک ڈھائی سال کی تھی ایک تین ساڑھے تین سال کی اس دن بیٹھے تعلیم ہوئی گھر میں اب وہ اعمال کا فائدہ سبحان اللہ پڑھنے پر اللہ میرا کیا دیتا ہے الحمد وہ یہ حادث میں آیا رات کو تقریباً دو ڈھائی بجے میری آنکھ کھلی کسی وجہ سے تو میں نے دیکھا کہ ایک بچی بیٹھی ہوئی یوں سر ڈال کر اس زمانے میں ہماری یہاں لائٹ نہیں تھی میں ایک دم سے اٹھا من کا خیر کیا بات ہے اس کی ماں کو دیکھا وہ بھی سو رہی تھی میں بچی کے پاس بیٹھا بچی ایک دم سے نیچا دیکھ کر کے اٹھائیس سال کی بچی پھر قریب ہوا پنکھے ونکھے تو تھے نہیں اس لیے آواز ہلکی بھی نظر آتی تھی کا کچھ بول رہی ہے گیا اس کے کان منہ سے کان لگا کر دیکھا اب وہ تبان اللہ تبان اللہ تبان اللہ پڑھ گئی جہاں گھر میں یہ شروع ہوا کہ صاحب بچوں کی زبانوں پر سبحان اللہ شروع ہو گیا بچوں کی زبانوں پر الحمدللہ شروع ہو گیا یہ ڈانٹنے سے نہیں آتا اس لیے ہمارے بڑے جو کہ فرما رہے ہیں بہت آسان یہ عمل جو ہے نا یہ بہت آسان ہے دین لانا بہت آسان ہے دوستو ایک بات یاد رکھو دنیا لانا بہت مشکل ہے دین لانا بہت آسان بہت آسان لیکن کیا ہے اس کا اس کا نفع بہت زیادہ ہے اور آدمی آسانی سے کر سکتا ہے کرنا شرط ہے اس لیے بڑے یہ فرماتے ہیں ہر گھر میں تم اس تذکرے میں مت پڑو میرے گھر میں یہ برائی ہے یہ ہے اس کو ایک طرف رکھو اپنے گھر میں اعمال کا فضائل اعمال کی تعلیم شروع کرو چھوٹے بڑے سب بیٹھ جاؤ محبت سے سب کو بٹھا دو ڈانٹ کر نہیں بیوی کو بٹھا دو بچوں کو بٹھا دو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کا نفع کیا بتایا اسے شروع کرو جہاں آپ اسے شروع کرو گے آہستہ آہستہ لیکن برکت کے لیے نہیں حدیث پڑھو ایسے جسے چھوٹا بچہ بھی سمجھے جہاں حدیث پڑھنے آپ نے شروع کی گھر میں لائٹ ہونی شروع ہوئی اور اندھیرا سرکنا شروع ہوا کب آہستہ آہستہ کچھ نہیں کہنا پڑ رہا ہے گھر میں نماز زندہ ہو رہی گھر میں بات بات پر کوئی چیز لے رہے بسم اللہ زندہ ہو رہی چھوٹے بچے جو پتا نہیں کہاں کہاں کے اناپ شناب بکتے رہتے تھے وہ بچے دعائیں پڑھ رہے ہیں کہاں سے شروع ہوا ان کا فضائل کی تعلیم اور یہ فضائل کی تعلیم میرے دوستوں دیکھو میں صاف عرض کرتا ہوں یہ سب کے لیے ضروری یہ نہیں ہے کہ نیا گھر میرے مجھے اپنے گھر میں مجھے اپنے گھر میں اگر دین باقی رکھنا ہے اور میرے بچوں میں دین لانا ہے تو مجھے اپنے بچوں کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضائل والی احادیث کو مجھے پڑھنا ہوگا میں مولوی صاحب ہوں اور اگر میرے گھر میں یہ تعلیم کا حل کا نہ ہوا تو میں دنیا مجھے مولوی صاحب کہہ رہی ہوگی لیکن میرے بچے پتا نہیں کون سے فتنوں کا شکار ہو چکے ہوں اور آسان آسان پندرہ بیس منٹ کے لیے چھوٹے بڑے بچوں کو لے کر بیٹھ گئے فضائل کی تعلیم شروع کر اب یہ ہو گیا اب اس کے بعد میں کہ ہمارا ہر بچہ دنیا بکتا رہتا ہے تو اس بچے کو دین کی بات کہنا بھی آ جائے اس لیے چھ نمبر اب میں نے پہلے دن سنا دیے پہلا نمبر یہ دوسرا یہ تیسرا یہ چوتھا یہ دوسرے دن بھی میں نے سنا دیے تیسرے دن بھی میں نے سنا ہے اب اپنے بچے سے کہا بیٹا تو بول تو اب وہ بچے نے چھ نمبر گنا دیے پھر اس کے ساتھ ایک حدیث کی بتا دی وہ کر لی آہستہ آہستہ وہ بچہ ایک دوسرے کو ایک دوسرے کو دین کی بات کہتا ہو گیا بس اس گھر میں خیر آنی شروع ہو گئی اور اس گھر سے خیر پھیلنی شروع ہو گئی ہم کیا سمجھتے ہیں معاف کرنا ہم کیا سمجھتے ہیں مول صاحب ہمارے گھر میں اتنی بڑی بڑی بیماریاں داخل ہوئی ہے اب کیا سمجھو خالی تعلیم کے ہلکے سے ٹھیک ہو جائے ہاں بھائی ہاں بھائی یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اتنی جاندار ہے اتنی نورانی ہے اتنی برکت والی ہے کہ جس گھر میں یہ شروع کی جائے گی اس گھر میں سے اللہ اللہ گناہوں کو نکالیں گے فطروں کو نکالیں گے اور خدا وہاں خیر پیدا فرما دے لیکن گھر کے چھوٹے بڑے سب بیٹھ کر کے جیسے ہمارا گھر کھانے کے وقت میں ایک مستقل ریسٹورنٹ ہو جاتا ہے سونے کے وقت میں ایک مستقل گیسٹ ہاؤس ہو جاتا ہے اور اسی طریقے سے مختلف موقعوں پر مختلف بنتا ہے ایک وقت ہمارے گھر میں ایسا ہو کہ جس میں ہمارا پرانے سے لے کر نیا جو بھی چاہتا ہے میرے گھر میں دین زندہ ہو اور جو بھی چاہتا ہے میرے گھر سے بے دینی نکلے اس کو اپنے گھر میں فضائل کی تعلیم شروع کرنی چاہیے فضائل کی تعلیم جہاں شروع ہو گئی اب اس بچوں کے بیوی کے اندر میں دین کا شوق پیدا ہوگا وہی پوچھیں گے مسائل وہی پوچھیں گے طریقہ وہی پوچھیں گے اس کے اس کی لائن کا علم اور آگے بڑھیں گے اس لیے ہمارا مجمع میری درخواست ہے اگر اس نفع کو لینا ہے تو آج طے کرو کہ آج سے لے کر موت تک انشاءاللہ ہم اپنے گھروں میں فضائل کی تعلیم کرتے رہیں کرو گے کرو گے بھائی اپنے لیے کرو گے بہت نفع دیکھو گے اس میں جو تمہارے خاندان کی خیریں اور جو اسلام کی خیریں اور جو برکتیں اور باپ داداؤں کی جو اچھی چیزیں تھیں وہ چیزیں پروان چڑھے گی اور گھر آہستہ آہستہ فطروں کی عزت سے نکلے دوسرا کام میرے بھائیوں جو ہے کہ جس کو ہمیں اپنی زندگی میں داخل کرنا ہے یہ فضائل کی تعلیم گھر میں ہوگی لیکن محلے کے ایک ایک بچے میں آ جائے اور عمومی طور پر اس لیے یہ مسجد ہے مسجد سے نکلے گی مسجد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہلکے لگتے تھے خالی نماز پڑھنے کی جگہ نہیں مسجد تو خیر لانے کی جگہ ہے تو کوئی ایک نماز کا وقت اکثر و بیشتر دیہات اور مسجدیں تو ایسی ہے کہ آپ کے یہاں پہلے سے تعلیم کا وقت طے ہے یہ نہیں سوچنا کہ میرے محلے میں تعلیم میری محلے کی مسجد میں تعلیم ہوتی ہے اللہ کا شکر ہے یہ سوچنا ہے کہ وہ تعلیم میری بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی تعلیم ایک غذا ہے اپنی مسجد میں بیٹھ کر کے فضائل کے علم کو لینا اور پورا محلہ بیٹھ کر کے اس وقت میں وہاں پر تعلیم کے حلقے میں بیٹھے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ہوا کرتا تھا یہ دو عمل ہماری زندگی میں مسجد کی تعلیم اور گھر کی تعلیم فضائل اعمال کو مسجد میں سننا ہے اور فضائل اعمال کو گھر میں لانا ہے یہ ایک عمل ہے بننے کا اس سے آدمی بنے گا لیکن میرے دوستوں میں اور آپ اپنے گھر میں چاہے کتنی بھی محنت کر لیں ہمارا گھر جو ہے وہ پورا کا پورا دیندار بن جائے لیکن ہمیں کسی محلے میں ہی رہنا ہے محلے کی بے دینی ہمارے گھر پر آ جائے گی محلے کی بے دینی کے اثرات ہمارے گھر میں داخل ہو جائے گی اس کے لیے فرمایا کہ ایک عمل ہے جس عمل کے ساتھ اللہ کی خصوصی مدد ہے جس عمل کے کرنے پر آدمی بنتا ہے وہ عمل ہے اپنی مسجد کا گشت یہ مسجد کا گشت جو ہے نا یہ بہت جاندار چیز ہے ہر آدمی کے لیے کہتے ہیں کہ دعوت کی محنت میں سب سے زیادہ انبیاء کرام علیہ وسلاط وسلام کی محنت سے قریب کوئی چیز ہے تو وہ عمومی گشت ہے عمومی گشت اپنے پورے محلے کے ایک ایک فرد کے گھر جانا ہفتے میں ایک بار اور پوری محنت کرنا اور اس کے لیے ہم میں کا ہر ساتھی اس کی ترقی اس عمومی میں گشت میں ہے یہ میرا عمومی میں گشت ہے یہ میری ضرورت ہے عمومی میں گشت ہماری ضرورت ہے بہت سی وہ بیماریاں جو اور چیزوں سے اتنی جلدی صاف رہی ہوتی جتنے عمومی میں گشت سے ہوتی ابھی درمیان میں ایک بزرگ ابھی زندہ ہے اللہ ان کی عمر میں برکت بھی نصیب فرمائے صحت بھی نصیب فرمائے حضرت حضب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے ہم نظام الدین گئے ہوئے تھے پورا ہندوستان کے پرانوں کا مشورہ وہاں سے ان کا پیغام آیا اور اس پیغام میں ایک بات بہت خصوصی طور پر انہوں نے کہی کہ اپنے ساتھیوں سے یہ کہہ لو کہ تمہارا کوئی مسئلہ تمہاری کوئی ضرورت اٹکی ہوئی ہے اور وہ ضرورت پوری نہیں ہوتی تو اپنے عمومی گشت کے دن پورا اپنا وقت فارغ کر کے گشت کے سارے اعمال کر کے گشت کے دن کی جو تمہارے بیان ہوتا ہے بیان کے بعد سارا گشت پورا ہو جائے اس وقت میں بیٹھ کر دعا مانگو اللہ وہ تمہاری پریشانی کو دور کر دے یا عموم میں گشت سے آدمی بنتا ہے عموم میں گشت سے صفات پیدا ہوتے ہیں عموم گشت جس جگہ پر قربانی کے ساتھ شروع ہوتا ہے وہاں کا ماحول بدل جاتا ہے نمازی بڑھ جاتے ہیں یہ انگلینڈ میں سب سے پہلا عموم گشت انیس سو اکسٹھ میں ہوا تھا جہاں گشت شروع ہوا آہستہ آہستہ انگلینڈ کے حالات کیا ہے مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں آپ کے آپ کے لوگ وہاں یہ عموم گشت جو ہے بڑا جاندار ہے اس کے ذریعے سے محلے کی بے دینی دور ہوتی ہے محلے میں دین آتا ہے اور آدمی کی اپنی ذاتی ترقی بہت زبردست ہو جاتی ہے اس لیے یہ اس کے لیے لیکن شرط دے دوست دوستو ایک بات ہمیشہ یاد رکھو یہ دعوت کے جتنے اعمال میں ابھی بیان کر رہا ہوں وقت کم ہے بہت اشارے کر رہا ہوں یہ اعمال جو ہے اس ہر عمل میں بہت زبردست جان ہے یہ غذا ہے جیسے آدمی کے جسمانی نظام کے لیے غذا ہوتی غذا کھاتا ہے غذا کسے کہا جاتا ہے ان کا روٹی ہے چاول ہے دالیں ہیں یہ چیزیں غذا میں شمار ہوتی فروٹ ہے اچار ہے یہ چیزیں غذا میں شمار نہیں ہوتی غذا آدمی کی ضرورت ہے غذا کھانا آدمی بند کر دے آٹومیٹک اس کا کھانا کم ہو جائے گا اور آٹومیٹک اس آدمی کی حالت یہ ہو جائے گی کہ سب کھانا چلتا ہی نہیں اور کمزوری آنی شروع ہو جائے گی اس کے بدن کا ڈیفینس پاور جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا ڈیفینس پاور جہاں کمزور ہو گیا فوراً ان کا آپ بیماریاں حملہ کریں گے یہ ہوتا ہے جب گزا غذا بند کر دیتا ہے ایسے یہ دعوت کی مبارک محنت میں یہ اعمال جو ہے یہ غذا ہے اس غذا کو آدمی کھاتا رہتا ہے اندر میں وہ طاقت آتی ہے کہ جس طاقت سے آدمی دین پر چلتا ہے اور اگر ان اعمال کو چھوڑ دیتا ہے گھر کی تعلیم مسجد کی تعلیم اپنا گشت دوسرا گشت مہینے کے تین دن روزانہ کا مشورہ مسجد کو وقت دینا یہ اعمال چھوڑ دیتا ہے تو کیا ہے یہ غذا چھوٹتی دھوکہ آدمی کو لگتا ہے میں تبلیغ میں ہوں اور ہمارے دعوت زندگی میں نہیں ہے تو غذا نکلنی شروع ہو جاتی ہے جب غذا نکلتی ہے چھوڑ دیتا ہے تو پھر کا اندر کا جو آدمی کا نظام ہے سسٹم ہے ڈیفینس پاور جسے کہتے ہیں اندر کی طاقت یہ اس کی کمزور ہو جاتی بیمار یا پھر حملہ کرتی اس لیے ڈاکٹروں کی زبان میں یہ جسمانی نظام پر ہے پھر بیماریاں آتی جب ان اعمال کو آدمی چھوڑتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے حملہ ہوتا ہے دنیا کی محبت یہ بیماری اندر میں آتی حب جاہ یہ بیماری اندر میں آتی ہے مال کی محبت یہ بیماری اندر میں آتی ہے میں بڑا ہوں یہ جذبہ اندر میں آتا ہے اپنے دوستوں کو اپنے ساتھیوں کو چھوٹا سمجھنا یہ بیماری اندر میں آتی ہے ایسی مہلک بیماری ایسی مہلک بیماری کہ جو موت کے وقت میں ایمان تک کو چھین لیتی ہے وجہ کیا بنی میں کہتا رہا میں تبلیغ والا ہوں میں کہتا رہا میں تبلیغ کا پرانا ہوں وہ اعمال میری زندگی سے غائب ہے گشت میں کرتا ہوں اپنے کاروبار کے تابع ہو کر تعلیم میں میں جاتا ہوں اور تعلیم میں بیٹھتا ہوں اپنے گھر کے نظام کے تابع ہو کر یہ اعمال جب زندگی سے نکلتے ہیں جب نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا یہ تو بیچارہ سمجھتا ہے کہ میں تبلیغ والا ہوں نہ اندر سے آہستہ آہستہ پھر ایک مرتبہ میں نے خود حضرت جی رحمت اللہ علیہ سے سنا یہ حب جا یہ حب جا اور یہ حب مال یہ ایسی سخت بیماریاں ہے کہ موت کے وقت میں ایمان کے بیچ کو بھی جلا دیتی اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرما آمال ہے اس لیے اپنی مسجد کا گشت کاروبار کے تابع ہو کر نہیں کاروبار کو اس کے تابع دو نمازوں کے بیچ کا وقت کوئی لمبا کام نہیں آسانی سے فارغ سے مشغول سے مشغول آدمی بھی کر سکتا ہے ہفتے میں ایک دن مغرب کے بعد کا گشت ہے اثر اثر کے بعد سے لے کر مغرب سے لے کر عشاء تک دو نمازوں کے بیچ کا پورا وقت مجھے فارغ ہو کر لگانا ہے عشاء کی نماز کے بعد پورے اعمال کر کے پوری بات کر کے اس کا گشت کا جو طریقہ ہے کر کے پھر مجھے جانا ہے میری دنیا کا بڑے سے بڑا مسئلہ ہو تو مجھے ایک طرف سائڈ میں کر دینا یہ یہ, یہ, یہ گشت جاندار بنے گا اور اگر اس کے پیچھے قربانی نہیں ہے قربانی نہیں ہے گشت ہو رہا ہے مسجدوں میں ہو رہا لیکن یہ گشت کرنے والوں کے لیے اس کے پیچھے قربانی نہیں ہے تو جانتے ہو کیا ہوگا گشت میں رسمیت آ جائے گی جب رسمیت آ جائے گی تو رسم جہاں آتی ہے وہاں اس چیز کا نفع ختم ہو جاتا ہے میں مثال دیا کرتا ہوں یہ میں بول رہا ہوں مائک سے اس کی جان کیا ہے بولو بجلی کرنٹ یہ اس کی جان بجلی نکل گئی کسی نے دیکھی نہیں پورا وائر موجود ہے سب کچھ موجود ہے میرے گریبان سے لٹکا ہوا ہے یہ ہے ایک اسکرو گرا نہیں لیکن بجلی نکل گئی کیا ہوگا کہ اس کا نفع جو تھا آواز کا پہنچانا وہ ختم ہو گیا وہ چیز باقی اس کا نفع ختم ہو گیا ایسے اعمال دعوت ہے ان اعمال دعوت کی جان جو ہے وہ قربانی قربانی موجود ہے اس عمل میں جان قربانی نکل گئی اس عمل کی جان نکل گئی گش ہو رہا ہے لیکن صاحب دس سال سے ہو رہا ہے پچیس نمازی تھے چھبیس و نہیں ہو رہا میں گش کر رہا ہوں لیکن اپنی دکان کے تابع ہو کر یہ گشت میری زندگی کا رخ نہیں بدل رہا تعلیم میں مسجد کی بیٹھ رہا ہوں اپنے نظام کے تابع ہو کر فرصت ملی دکان سے آ گیا نہیں ملی نہیں گھر کا کام ہے تعلیم چھوڑ دی اب یہ تعلیم کا نفع کا رسم ہو گئی نفع نہیں ملے اس لیے دوسرا کام ہے دوستو ہمارا بہت زبردست کام عمومی گشت یہ عمومی گشت ہمارے اپنے محلے میں ہوگا اور اس کے ساتھ دوسرا گشت ہمارا جو ہوگا ہمارے اطراف میں ہفتے میں ایک دن فارغ کر کے کوئی ایسی مسجد جس مسجد میں گشت نہیں ہے اور جس مسجد میں اعمال نہیں ہے ہم اپنی مسجد کی جماعت کے ساتھ جا کر کے وہاں پر ہم دوسرا گشت کریں گے گشت کو زندہ کرنے کے لیے ہماری اپنی مسجد کا گشت تو ہمارے محلے میں سو فیصد سارے لوگ نمازی بن جائیں گے تو بھی ہم گشت نہیں چھوڑیں گے دوسری مسجد کا گشت جو ہے وہاں جس دن مسجد میں گشت زندہ ہو گیا اور گشت کرنے والے ساتھی تیار ہو گئے ہم اس مسجد کو چھوڑ کر دوسری مسجد میں چلے جائیں اس لیے پہلا گشت ہوتا ہے ہماری اپنی ذات سے اس کو کرنے کے لیے دوسرا گشت ہوتا ہے وہاں پر گشت کو زندہ کرنے کے لیے اب یہ ہماری حیات میں ہم دیکھیں اگر روزانہ ہر سال میں دو تین جگہوں پر ہم نے گشت زندہ کر دیا میرے دوستوں تین جگہوں پر تو دس سال میں تیس جگہ ہو گئی اور تیس سال میں نوے جگہ ہو گئی ہر جگہ دعوت کا کام شروع ہو گیا ہر جگہ محنت شروع ہو گئی ہر جگہ لوگ چلے میں جانے لگے چار مہینے میں جانے لگے میں اور آپ تو گئے اپنی قبر میں پتہ نہیں اولاد بھیجتی ہے یا نہیں بھیجتی بیٹا کبھی اللہ رب فرلی والے والدیا کہتا ہے یا نہیں کہتا لیکن یہ سرمایہ جو ہم نے محنت کی ہے اور وہاں جتنے لوگ دین پر آئے اور ان کی نسلیں جتنی دین پر آئے گی ان کے اعمال کا ثواب باقاعدہ روزانہ کا ہماری قبر میں آ رہا ہے یہ ہے ہماری ہمارا شعر اس لیے دوسری چیز بھائی ان بچوں کو بٹھا دو یہ یہ جا رہے ان کو بٹھا دو بھائی وہیں بٹھا دو ابھی اٹھنے کا ابھی تو تھوڑی دیر تو بات شروع ہوئی ہے کھیل کیوں بنا رہے ہو یہ نیا مجمع نہیں ہے ذرا آپ حضرات بھی جو چلنے پھرنے والے محبت سے بٹھا دو انہیں دوستوں ہم سب کا کام ہے تیسری چیز میرے دوستوں جس کو پابندی سے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو ہمارے آپس میں آپس کا مشورہ یہ بہت اہم ہے مسجد کی کمیٹی ہوتی ہے مسجد کی کمیٹی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ صاحب لائٹ برابر ہے پانی کا نظام برابر ہے صفے اگر ٹوٹ گئی ہے تو فوراً صفے ہو جاتی ہے بیت الخلاء میں نل ٹوٹ گیا ہے فوراً نل لگ جاتا ہے انتظامیہ کی ایک کمیٹی ہوتی ہے تو سارا نظام کر لیتی ایسے ہمارے محلے کے چاروں طرف سو فیصد لوگ مسجد میں آنے والے بن جائے تعلیم میں بیٹھنے والے بن جائے گش کرنے والے بن جائے اور ان فکروں میں آنے والے ہو جائے اس کے لیے ایک مسجد کی جماعت کہ جو اس مسجد کے چاروں طرف محنت کرے گی اور ہر گھر کا تعلق مسجد سے کرے گی اس کے لیے روزانہ فکروں کا حلقہ فکروں کے لیے بیٹھنا اور یہ فکر کس بات کا ہے ہماری اپنی مسجد سے لے کر عالم کے بسنے والے آخری انسان تک اللہ کے نبی کا دین پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری سنو میری بات ختم نبوت کی محنت ہماری ذمہ داری ہے ثواب نہیں کہ کرو تو سواب نہ کرو تو اپنی مرضی بابا یوں نہیں ہے یہ ذمہ داری ہے ثواب اور ذمہ داری میں فرق سمجھو ہمیں یہ کام سونپا گیا ہے اللہ کی طرف سے ہم ذمہ دار ہیں اور ذمہ دار کو پوچھا جاتا ہے بھائی آپ یہاں بیٹھے آپ کا کوئی کام ہے بمبئی میں اب پریشان ہیں اچانک کوئی آدمی ملا کہ بھائی کہاں جا رہا ہوں کہ بمبئی میں یار میرا ایک کام ہے کرو گے ان کا کیا ہے مجھے بہت ضروری ایک آدمی سے بات کرنی ہے اور اس کا موبائل نمبر یا فون نمبر بدل گیا ہے آپ ذرا ایک کام کریں وہاں پہنچ کر ان سے فون نمبر لے کر یا میرا فون ان کو دے دیں وہ مجھے فون کرے بہت ضروری کام ہے میں بہت پریشان ہوں آپ اچھے آدمی تھے آپ نے کہا اچھی بات آپ بمبئی پہنچے اسٹیشن پر پہنچے اسٹیشن سے آپ کا کوئی رشتے دار ملا کوئی کام آ گیا تو آپ نکل گئے اب آپ دور اس طرف چلے گئے اور پھر میرا فون آیا آپ پر یا اس آدمی کا فون آیا آپ پر کہ بھائی وہ نمبر آپ نے نہیں بھیجا ان کو کھو بھائی معاف کرنا اصل میں میں ارادہ تو تھا اس طرف جانے کا لیکن ایک کام آ گیا تو میں دوسری طرف نکل گیا اب آپ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے نہ ڈانٹ سکتے ہیں کچھ نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ وہ کرتا تو اچھا تھا نہیں کیا تو آپ کیا کر سکتے یہ تو ہے ثواب ثواب والی مثال دوسری مثال کہ آپ نے اس ضروری کام کے لیے اپنے نوکر کو اپنی دکان کے نوکر سے کہا بمبئی آ بمبئی جا کر کے بمبئی سینٹرل سے اس طرف آگے بڑھ کھلا جگہ پر یہ دکان ہے وہاں جا کر اس کے مالک سے میری فون پر بات کرا مجھے بہت ضروری بات کرنی یہ آپ کی دکان کا نوکر ہے آپ نے اس کو یہ ذمہ داری دے کر بھیجا بمبئی پہنچا فلائنگ دس ساڑھے دس کے آس پاس پہنچتی ہے آپ گیارہ بجے ساڑھے گیارہ بارہ بجے فون نہیں آیا آپ نے فون فون کیا بھائی کیا ہے کہاں ہے تو کیوں فون نہیں کر رہا آپ کا لہجہ ہی بدل جائے گا اس آدمی سے لہجہ نرم تھا یا لہجہ آپ کا فوراً بدل جائے گا کیوں کہاں ہے ان کا وہ میں اسٹیشن سے نکلا تو میرے چچا کا لڑکا تھا اس کا پاؤں ٹوٹا ہوا تھا تو میں اس کو لے کر دواخانے گیا فلاں جگہ گیا آپ کا تیور کیسا ہوگا میں نے تجھے اس لیے بھیجا تھا آپ کا لہجہ گرم ہو جائے گا کیوں یہ اس کی ذمہ داری تھی اس نے پوری نہیں تھی ثواب نہیں ثواب تو اس کے لیے تھا یہ تو دکان چھوڑ کر کام چھوڑ کر آپ نے ذمہ داری دی ہے اسے کہ وہاں جا کر یہ نمبر مجھے بھیجوا ایسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی اپنی ذات سے لے کر پوری امت کا ذمہ دار ہے اسے پوچھا جائے گا کہ پوری امت میں اللہ کے نبی کا دین آ جائے اس کے لیے تو نے کیا کیا یہ نہیں ہے کہ کیا تو ثواب ذمہ داری ہے پوری امت کا ہر امتی پوری امت کا ذمہ دار ہے اور پوری امت ہر امتی کی ذمہ دار تو صاحب ہدایت ہم کدے تیرے ذمے ہدایت نہیں ہے تیرے ذمے فکر کرنا ہے تیرے ذمے اپنے بس کی محنت کرنا ہے دعا مانگنا ہے ہدایت دینا نہ دینا وہ مالک کے قبضے میں یہ روزانہ کا ہمارا تھوڑا سا وقت پانچ دس منٹ پندرہ منٹ بیس منٹ تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں مسجد کے نمازیوں کا بیٹھ کر کے فکر کرنا عالمی پیمانے پر لیکن ہم شروع کریں گے اپنے محلے سے ہمارے محلے میں کتنے بالغ مرد ہیں ان بالغ مردوں کی زندگی میں نماز آ جائے ان بالغ مردوں کی زندگیوں میں اللہ کا ذکر آ جائے ان بالغ مردوں کی زندگیوں میں آخرت کا فکر آ جائے اور ہر بالغ مرد اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں پر دین کی بات کر کے دین کے لیے محنت کرنے والا بن جائے اس کو ہم سوچیں گے اس کو ہم سوچیں گے اس کے لیے صاحب پورے عالم کے لیے کیا یہاں سے ہم شروع تو ابھی یہاں کریں گے نیت ہماری عالم کی ہوگی یہ ہمارا دس پندرہ منٹ کے لیے کسی مشورے میں فکر میں جمع ہو جانا کیا دلائے گا جانتے ہو پورے عالم میں اس لیے کہ ہماری نیت پورے عالم کی ہے پوری دنیا میں جتنی دین کی محنتیں ہو رہی ہے ان تمام محنتوں میں ہمارا حصہ ہو جائے جتنی جماعتیں دنیا میں کام کر رہی ہے ان جماعتوں کی دعاؤں میں ہمارا حصہ ہو جائے اور ہمارے دن کی ابتدا اللہ کے دین کی فکر سے ہوگی اس لیے کہتے ہیں روزانہ ہماری مسجد وار جماعت فجر کے بعد اچھا ہے کسی ایک وقت میں بیٹھ کر کے مشورہ کر لیں اور اس میں محنت کا نشانہ ہوگا اپنی بستی سو فیصد ہماری بستی میں نماز زندہ ہو جائے سو فیصد ہر آدمی اپنی گھر کی اور مسجد کی تعلیم میں بیٹھنے والا ہو جائے سو فیصد ہر آدمی اپنا گشت اپنی مسجد کا اور دوسرا گشت کرنے والا ہو جائے سو فیصد ہر آدمی مہینے کے تین دن اللہ کی راہ میں لگانے والا ہو جائے اس فکر کو لے کر ہم چلیں یہ ہے ہمارا مہینے میں ستائیس دن ہمارے کاروبار حلال کاروبار کے لیے کم سے کم کم سے کم بہتر گھنٹے تین دن اللہ اپنے محلے کے لوگوں پر محنت کر کے ستائیس دن ہم محنت کریں گے اپنے محلے کے لوگوں کو اور نو دس آدمیوں کو تیار کر کے ہم پڑوس کی کسی جگہ پر پہنچیں گے جہاں پر محنت کر کے وہاں دینداری لانے کا فکر کریں گے اور آخری کام جو ہے دوستو سب سے بڑی چیز مسجد کو وقت دینا یہ دیکھو بہت بڑی چیز ہے جس آدمی کا تعلق مسجد سے ہو گیا اس کا اپنے گھر میں گویا کنیکشن ہو گیا شہر میں رہنے کے اور جنگل میں رہنے میں فرق کیا ہوتا ہے گاؤں میں ہوتا ہے تو آدمی اپنے گھر میں منسپل کے پانی کی لائن کا کنیکشن لے لیتا ہے پاک پانی گھر میں آتا ہے گٹر سے کنیکشن کر دیتا ہے تو گندا پانی چلا جاتا ہے جنگل میں یہ نہیں ہوتا ایسے میرے دوستوں جہاں آبادی ہے اور وہاں اللہ کا گھر بنا دیا مسجد بن گئی اب مسجد سے جس کا تعلق ہو گیا گویا اس نے مسجد کا کنیکشن اپنے گھر میں لے لیا اب مسجد کی برکت گھر میں آ رہی مسجد کی خیر گھر میں آ رہی ہے مسجد والی محنت گھر میں آ رہی ہے مسجد والی دعائیں گھر میں آ رہی ہے اپنی مسجد کو وقت دینا مسجد متقیوں کا گھر ہے مسجد کے لیے فرمایا کہ جس آدمی کو مسجد میں آتا جاتا دیکھو اس کو کہہ دو یہ ایماندار ہے مسجد کو وقت دینا میرا وقت کاروبار میں میرا ایک مستقل مطلوب ہے دوستوں حضرات صحابہ کرام آدھی رات مسجد کی اور آدھی رات گھر کی ہوتی تھی آدھا دن مسجد کا آدھا دن کاروبار کا ہمارا اپنا وقت جو وفاضل ہے وہ مسجد کو ہم دیں صاحب مسجد میں کیا کریں ہم کہ اگر دو پانچ مل جاؤ جاؤ محنت کرو دوسروں کو لاؤ مسجد میں سمجھاؤ گھر گھر پر جا کر مسجد والی محنت کو چلاؤ صاحب ایسا کوئی آدمی نہیں ہے جس کے پاس گھر جائے بیٹھ کر سیکھو سکھاؤ کہ صاحب کوئی بھی نہیں میں اکیلا ہوں بیٹھ کے اللہ اللہ کرو قرآن کی تلاوت کرو بیٹھ کے دعا کرو اپنی مسجد کو وقت دو مستقل اکیلے بغیر کام کے مسجد میں بیٹھنا یہ مطلوب ہے مسجد سے ہمارا جوڑ اور میں معاف کرنا دوستو میں آپ کے یعنی ہر جگہ یہ عرض کر رہا ہوں تجربات جو دیکھ رہا ہوں ہمارا مسجد سے تعلق کم ہوتا چلا جا رہا ہے مسجد کو مستقل اگر ایک آدمی ڈھائی گھنٹے روزانہ مسجد کو دیتا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے یہاں ایک پر دس گنا ملتا ہے گویا اس نے چوبیس گھنٹے مسجد کو دے دی اور جون سا وقت آپ مناسب سمجھے آپ کے پاس صبح کو وقت ہے مسجد میں آئیے ساتھی ہے جائیے گش میں ساتھی ہے تعلیم کے حلقے میں بیٹھیے نہیں ہے بیٹھ کر اللہ اللہ کریے زہر بعد حضرت زہر بعد یہاں تک کہ رات کو اگر آپ کے پاس دس گیارہ بجے کے بعد وقت ہے اپنی مسجد کو وقت دو مسجد سے ہمارا تعلق ہو مسجد سے جتنا تعلق ہوگا اتنا ہم بازار سے کٹیں گے اور جتنے بازار سے کٹیں گے اتنے فتنوں سے ہماری حفاظت رہے گی یہ مسجدوار محنت ہے دوستوں اور یہ ایسی ہے کہ ہر آدمی کر سکتا ہے روزانہ کی دو تعلیمیں کوئی لمبا وقت نہیں ہفتے کے دو گشت کوئی لمبا چوڑا وقت نہیں آرام سے ہو سکتا ہے روزانہ کا پندرہ بیس منٹ کا فکروں کا ہلکا کوئی لمبا چوڑا وقت نہیں مہینے میں تین دن آسانی سے آدمی فارغ کر سکتا ہے لیکن یہ پانچ اعمال اگر صحیح ترتیب سے زندگی میں آئے سب سے پہلا دوستو میں اور آپ اور میرے وہ ساتھی جو سال آٹھ سال سے قربانیاں دے رہے ہیں اگر یہ دعوت کے پانچ اعمال ہماری زندگی میں باقی رہے تو یہ دعوت کا اور دین کا یہ درخت سرسبز و شاداب ہوگا اور اگر ہمارا مسجد سے تعلق کم ہونا شروع ہو گیا اور ہماری اولاد اور ہمارے گھر کا تعلق مسجد سے نہ ہوا جس دن ہم دنیا سے گئے یوں سمجھو کہ ہمارا گھر دین اور دین کی محنت سے کٹ چکا یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے ہر ایک سے اس لیے کہ آدمی اللہ کی راہ میں جاتا ہے کم زمانہ باہر ہوتا ہے زیادہ گاؤں میں رہتا ہے آدمی بنتا ہے وہاں پر اعمال کے راستے سے اور طبیعتیں نہیں چل رہے گی طبیعتیں تو ہم بڑے ہو گئے صاحب ہم تو ملکوں کے تقاضے والے نہیں طبیعتیں نہیں چلے گی لیکن یہ علی تا سا ہے علی تا سا کے بغیر کوئی آدمی قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا ہے یہ اعمال ہے ان اعمال کو اپنی زندگی میں لانا ہے اس کے لیے میرے دوستو یہ پورا مجمع اپنی جگہ بیٹھا رہو آج بیٹھ کر کے کچھ فیصلے کرو ورنہ محنتوں کے ہوتے ہوئے دین کے ہوتے ہوئے گشتوں کے ہوتے ہوئے نمازی نہیں بڑھ رہے ہوں گے بے نمازوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی بے دینی بڑھتی چلی جائے گی کیوں اس لیے کہ ان اعمال کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر دیا اس کا نتیجہ نہیں آئے گا ان اعمال کو ہم اپنی ذات سے میری ضرورت ہے میری دنیا کا تقاضا میں قربان کر کے اسے پورا کروں گا اس عمل کو کرے گا انشاءاللہ اس کی زندگی میں آئے گا اور اس کے ذریعے سے اللہ پاک ایک ایک کو بنیاد بنا کر کے ہزاروں کی ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے اس کے لیے سب تیار ہے بھائی پورا مجمع تیار ہے کون کون تیار ہے ذرا ہاتھ تو اونچے کرو اللہ جزائے خیر دے نئے ساتھی اور پرانے ساتھی اب اطمینان سے بیٹھنا ہے بیٹھ کر پہلے تو ہلکے وائز ہم اٹھائیں گے ہلکے وائز بیٹھو پھر مسجد وائز بیٹھو آپ میں کا ہر آدمی آج بیٹھ کر نیت کرو کہ آپ کے گھر میں تعلیم ہوتی ہے اس پرچے میں لکھ دو میرے گھر میں فلا وقت میں تعلیم ہوتی ہے نہیں ہوتی تو میں تعلیم کو شروع کروں گا فلا وقت کروں گا مسجد کی تعلیم آپ کی ہو رہی ہے اس کو وقت بتا دو اور یہ کہ میں اپنی ذات سے اس میں شریک ہوتا ہوں اگر آپ کی مسجد میں نہیں تعلیم نہیں ہے یہاں بیٹھ کر مسجد وار جماعت طے کرو کون سے وقت میں آپ کی مسجد کی تعلیم ہوگی دو باتیں آپ کا ہفتے واری گشت کون سے دن ہوتا ہے وہ لکھو اور اس کے ساتھ ہر ساتھ یہ کرو کہ آج سے انشاءاللہ ہمارے ہفتے واری گشت کو اپنی پابندی سے ہم کریں گے اور دن بھر بستی پر محنت کر کے زیادہ لوگوں کو شریک کریں گے دوسرے گشت کا کہاں کرو گے اور اس کے کون سے دن کرو گے روزانہ کے ڈھائی گھنٹے کم سے کم اللہ توفیق دے چھ لگاؤ اللہ توفیق دے آٹھ لگاؤ یورپ کے وہ ممالک جن کے مل جن ملکوں کا یہ نعرہ ہے ٹائم از منی جو پیسے کی قدر کرتے ہیں وہاں ایک طبقہ بہت بڑا مشغول طبقہ تیار ہو رہا ہے جو روزانہ کے چھ چھ اور آٹھ آٹھ گھنٹے اپنی مسجدوں کو دے رہا ہے اور اس کے نفع اسے مل رہے ہیں ہمارا یہ مجمع آخری ڈھائی گھنٹے تو آخری ہے لیکن اللہ توفیق دے کہ صاحب میں چار گھنٹے لگا سکتا ہوں میں چھ گھنٹے لگا سکتا ہوں اس پرچے میں لکھو کہ انشاءاللہ میں اتنا وقت اپنی مسجد کو دوں گا اور فلا وقت سے فلا وقت دوں گا کون سے ہفتے میں آپ پرانے ہیں تو آپ کا یہ کہنا کہ میں تین دن لگاؤں گا یہ کافی نہیں ہے آپ تو یہ کہیں میں ستائیس دن محنت کر کے جماعت بنا کر کے تین دن جاؤں گا اور کون سے علاقے میں جاؤ گا وہ بھی مشورے سے آپ طے کر لو یہ پورے مجبے کو ترتیب بنانی ہے دیکھو یہ معاملہ اللہ کو دکھانا ہے آپ اندر لکھ کر ہمیں دیں گے آپ نہیں کریں گے ہم کوئی کیس نہیں کر سکتے ہم تو رونے والے لوگ ہیں ہم تو خوشامد کرنے والے لوگ ہیں لیکن آپ ایک طے کرو گے شیطان پست ہوگا ہمت آئے گی اس کے پورا مجموعہ اطمینان سے بیٹھ کر کے یہ کام اطمینان سے پورا کر لو اور یہاں سے عزم کر کے اللہ سے مانگ کر کے جانا ہے اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں ہمارے بس میں نیت کرنا تھا ہمارے بس میں عزم کرنا تھا ہم نے یہ کیا ہے فتنوں کا زمانہ مولا بہت تیز آ رہا ہے ہر گھر میں فتنے داخل ہو رہے ہیں یہ محنت ہے جو تو نے فتنوں سے بچنے کے لیے دی ہے اے اللہ اس محنت پر تو ہمیں جما دے ہمارے بس میں لکھوانا ہمارے بس میں نیت کرنا ہے ہم کر دیتے ہیں باقی کا مسئلہ اللہ کے حوالے یہ دعائیں مانگ کر کے پھر جانا ہے اس لیے پورا مجمع اطمینان سے اس کو کرنا ہے ہلکے وائز کرو گے بھائی کرو گے اب ایسے ہی بیٹھے رہو میں ہلکے وائز اٹھاؤں گا بہت سے ساتھی زہر کے بعد چائے پانی وانی پینے کے لیے گئے تھے وہ شاید پیچھے بیٹھے ہوں میں جن ہلکوں کا نام لوں وہ ہلکے والے وہاں اٹھیں گے ان کے جو ساتھی ادھر ادھر بیٹھے ہو وہ ان کے پاس آ جائیں بھائی پہلا ہلکا کون سا اولپاڑ کا اولپاڑ والے کھڑے ہو جاؤ